گرامی ہے لائد خل الجنت نمامن چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا چگل خور کس کو کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی نقل و کلام الغیر بے نیت الفساد کسی کے کلام کو نقل کرنا فساد کی نیت سے یعنی آپ نے مجھے کوئی بات کہی میں جا کر دوسرے کو بتاؤں اور میری نیت صرف یہ ہے کہ آپ دونوں میں توڑ ہو جائیں اور آپ نے اگر کوئی بات کہی تو میں وہاں جا کر بتاؤں تاکہ دو آدمیوں میں جھگڑے لڑاؤ اللہ کے نزدیک یہ مبغوض ترین انسان ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف شفقت کی نگاہ نہیں کریں گے اور صرف اتنے پر نہیں بلکہ حدیث شریف میں ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں لائد خل الجنت نمام چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی شروع میں اپنی سزا بھگت کر پھر جائے گا تو یہ ایک بہت برا عیب ہے ہمارے سماج میں سوسائٹی میں ماحول میں بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر اور کہوں کہ ہمارے رازوں کی حفاظت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی تھی اور آپ نے اس کو صرف اس بنیاد پر وہاں پہنچائی تھانوں میں پولیسوں کے پاس تاکہ اپنا مفاد حاصل کریں اور صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کسی مسلمان بھائی کو سلاخوں کے پیچھے صرف سلاخوں کے پیچھے نہیں پھانسی کے فندوں پر بھی لٹکایا یہ ہماری وہ نمامیت چگلخوری راز کو راز نہ رکھنا بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا گنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ پر اتنی ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو پڑھیں تو واقعتاً ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کہاں ہیں میں اس سے پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ کے پل لینے کا نام کل دن نہیں ہے یہ نہ سمجھی کہ ہم نے پورا دن لے لیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ایک ارشاد فرمایا بخاری شریف میں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یومن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں تین مرتبہ ابو ذر گفاری وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگی یا رسول اللہ خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ ارے وہ تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا کون ہے وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں حضرت نے فرمایا من یا من جوا رہو بوائے کہو جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے مطمئن نہ ہو وہ تکلیف پہنچانے والا اپنے پڑوسی کو اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا اب آپ بتائیے کہ اس روایت پر ہماری زندگی کتنی ہے معاشرے کا ایک بہت بڑا باب ہے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا باب ہے جس کو اسلام ہم اسلام کہاں ڈھونڈے آج تو ہمیں نہ اسلام شادیوں میں نظر آ رہا ہے نہ گمیوں میں نظر آ رہا ہے نہ مکانوں میں نظر آ رہا ہے ہمیں تو اسلام کئی یہ ایک انگریز کی سازش تھی کہ مسلمان مسجد کے حد تک تو مسلمان رہے باقی مسجد سے باہر نکل کر اس کا اسلام ختم ہو جائے وہ اپنی محنتوں میں بہت کامیاب ہو گئے مسجد کی حد تک تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اسلامی باتیں نظر آ رہی ہے لیکن جہاں مسجد سے باہر جاتے ہیں کہ وہ مسائل ہی نہیں اسلام کو کہاں ہم تلاش کریں کس مکان میں جا کر نہ بچیوں میں اسلام نظر آتا ہے نہ لڑکوں میں اسلام نظر آتا ہے نہ بازاروں میں اسلام نظر آتا ہے کہاں اسلام کو تلاش کیا جائے بہت بڑا باپ ہم نے اسلام کا بھلا دیا اللہ کے حبیب نے معاشرت کی اصلاح کے لیے اتنی ساری باتیں ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا گبت نہ کرو گناہ کبیرہ ہے نبی کا گزر ہوا دو قبروں سے عذاب ہو رہا تھا اپنے اپنے کانوں سے سنا حضرت نے ایک تازہ درخت کی دو تہنی منگوائی دونوں قبروں پر لگائی فرمایا اللہ بسا علیہ امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اس کے عذاب کو ہلکا کرے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کس بنیاد پر عذاب ہو رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا آدمی نمامیت اور چگل خوری کرتا تھا گیبت کرتا تھا جس کی بنیاد پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے صادب نے معاذ کا نام سنا نا صادب نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی کبیر اوس کے سردار انصار کے سردار ہیں بہت بڑے صاحب اللہ کے نبی کے لیے تن من دھن لگا دیا مدینے میں بلانے کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر حضرت کو یہاں تیل لگا بیمار ہو گئے حضرت نبی علیہ السلاۃ وسلام نے مسجد نبوی کے قریب مسجد ہی میں صحن میں ان کے لیے خیمہ بنا دیا کہ یہیں میرے قریب رہیں تاکہ بیمار پرسی کرتا رہوں چونکہ انصار کے امیر ہیں اور نبی کو دعوت دینے والوں میں سے حضرت بار بار تشریف لے جاتے ہیں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ آئندہ اگر مکہ والوں سے مقابلہ ہو تو مجھے زندہ رکھنا اور اگر آئندہ ہونے والا نہیں ہے تو تو مجھے اٹھا لے دعا قبول ہو گئی چونکہ اس کے بعد پھر مکہ والوں سے کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں خندق کے بعد بنو قریضہ سے مسئلہ ہوا وہ تو یہود تھے خیبر سے ہوا وہ یہود تھے سنجری چھ میں نبی علیہ السلام عمرے کے لیے چلے روک دیا مکہ والوں نے سن سات میں عمرہ کیا ہاتھ میں مکہ فتح ہو گیا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا دعا قبول ہوئی سوئے تھے ایک بکری گزری زخم کے اوپر بکری کا پاؤں پڑ گیا وہ رگ پھٹ گئی خون بہ پڑا اور اتنا خون بہا کہ بازو میں خیمہ تھا وہاں بہتا ہوا خون گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ خون کہاں سے آیا دیکھا سعد ابن معاذ اسی میں آپ شہید ہو گئے کیسا برا صحابی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتز عرش الرحمان لے موت ابن معاذ میرے سعد ابن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا احتز اللہ کا عرش ہلا لیکن سنو آگے قبر میں رکھے گئے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ کو قبر کے جھٹکے نے پکڑ لیا کس کو پکڑا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی صاحب یہ رسول ہے اتنا بڑا آدمی جس پر اللہ کا عرش ہل گیا لیکن فرمایا قبر کے جھٹکے نے میرے ساتھ کو پکڑ لیا صحابہ فرماتے لما یا رسول اللہ کیوں فرمایا میرا ساتھ کبھی کبھی پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا بھائی اللہ کے وہاں رشتے داریاں نہیں چلتی وہاں تو تقوا تہارت پاکیزگی یہ چلتا ہے اس کے وہاں تو گورا چتا ابو لہب ابو جہل وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے وہاں کالا کلو تھا بلال حبشی وہ اللہ کے نبی کے آگے اللہ اکبر اور ارشد اللہ الہ الا اللہ اور ارشد اللہ محمد رسول اللہ کی سدائیں اٹھاتا ہوا جنت میں جائے گا وہاں رشتے داریاں نہیں چلتی وہاں جو بات چلتی ہے اس کی اطاعت فرما برداری ایک صحابی آئے بخاری شریف کی روایت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی مدثہ قیامت فرمایا کیا تیاری کی تم نے بہت پوچھ رہے کیا تیاری کی فرمایا حضرت کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے میں کوئی بہت نمازی نہیں ہوں بس فرائض پڑھتا ہوں سنن کے ساتھ فرائض روزے رکھتا ہوں فرائض فرائض کو میں ادا کر رہا ہوں باقی میں بہت عبادت گزار نوافل روزے نوافل یہ وہ سب نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے فرمایا مجھے میرے نبی سے محبت بہت ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا المر اما امن احبا قیامت کے دن انسان جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا لیکن معمن احب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل بالکل نہ ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فوراً ایک آیت لے آئے ان کن تم تو یہ بح کم اللہ فرمایا اللہ کی محبت چاہتے ہو اور نبی کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع ضروری ہوگی اتباع نبوی کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے صرف محبت کے دعوے کرنا یہ بہت غلط بات ہے دیکھو محبت پر سے ایک بات یاد آ گئی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے رجب کے کنڈے بہت مشہور ہیں ہاں ہمارے وہاں گھروں میں بھی کھائے جاتے ہوں گے رجب کے کوندے بائیس رجب کو کندے بھرے جاتے ہیں کون سی تاریخ بائیس رجب کو کبھی غور کیا اس مسئلے پر یہ کیسے آ گیا ہمارے وہاں کیسے آ گیا بہت اچھی ظاہری تعبیر دی جاتی ہے ہاں میرے ان بھائیوں تک باتیں پہنچائیں جو بیچارے علمی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہے اور عنوان دیا گیا ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کندے ان کے نام پر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو بائیس رجب سے کیا مناسبت یہ یہ, یہ خرافات اور بدت آئی کہاں سے میں آپ کے ذہنوں کو دستک دینا چاہتا ہوں میری بات پہنچاؤ دور تک اصل یہ شیوں کا طریقہ ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے رمضان میں اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے شابان میں تو رجب میں ان کی نسبت آئی کہاں سے وہ رمضان میں پیدا ہوئے شابان میں ان کا انتقال ہے تو کیا نسبت ہے جعفر صادق کو حقیقت یہ ہے کہ بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور شیعہ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان چاروں کے علاوہ تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ دشمنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے مسئلہ ہوا تھا تو اس بنیاد پر سب سے زیادہ دشمنی معاویہ سے اور معاویہ کا انتقال بائیس کو ہوا بائیس رجب کو تو یہ شیعہ اصل حضرت معاویہ کے انتقال پر خوشی منانے کے لیے یہ کھاتے تھے اور اہل سنت والجماعت میں اس کو داخل کر دیا اور نام دے دیا جعفر صادق کا حالانکہ جعفر صادق کا عنوان کچھ نہیں ہے ہمارے اندر ہم جو بائیس رجب کو یہ کھا رہے ہیں اب آپ بتائیں کہ حضرت معاویہ سے آپ کو محبت ہے یا دشمنی ہے اللہ اکبر ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے صحابی ہیں وطر کی ایک رکعت پڑھتے تھے دو رکعت علاحدہ ایک رکعت الگ ہماری طرح تین نہیں ایک ساتھ پڑھتے تھے یہ معاویہ کا اپنا مسلک تھا جیسے حرم شریف میں ہوتی ہے عبداللہ ابن عمر سے ان کے شاگرد نے جا کر کہا ان الا معاویہ معاویہ کو دیکھو وہ ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں علاحدہ بیچ میں سلام پھیر دیتے ہیں دو پر تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا دا ہو چھوڑ دو معاویت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی بات نہ کہو وہ نبی کے صحابی ہیں اب ہم بائیس کو یہ کوندے بھر کر صحابہ کی محبت کر رہے ہیں یا صحابہ کی دشمنی کر رہے ہیں دشمنی ہے یہ تو نام اور ٹائٹل دیا گیا جعفر صادق کا جعفر صادق کا تعلق تو رمضان یا شابان سے ایسے کئی مسائل ہیں جو نہ سمجھی میں شیعوں نے ہمیں داخل کر دیے اور ہم نے اس کو اپنا مذہب بنا دیا اپنا مسلک بنا دیا کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ رازداری کسی نے اگر آپ کو راز کی بات کہی ہے تو اس کو چھپانا یہ بہت ضروری ہے بہت اہم ہے کسی کے راز کو فاش نہ کیا جائے کسی کے بھید کو نہ کھولا جائے اور کسی کے راز کو کھول کر اس کو ذلیل نہ کیا جائے تو سعد ابن معاذ جیسی شخصیت اتنا بڑا آدمی صحابی رسول احتد عرش الرحمان جس کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا لیکن وہ بھی جب قبر میں پہنچا تو صحیح صحیح روایتوں میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے ساتھ کو قبر کے جگتے نے پکڑ لیا کیوں اس لیے کہ کبھی کبھی کپڑوں پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں فرماتی تھی تو شریعت صرف نماز روزوں میں نہیں رہ گئی معاشرے کا ایک بہت بڑا باب یہ ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں نمیمہ اور چگل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو نقل کرنے سے اور دو آدمیوں کو لڑانے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اب الناس ناس اللہ تبارک و تعالی اشد الخصم روا البخاری و مسلم اللہ کے نزدیک مبغوث ترین انسان ناپسندیدہ انسان وہ ہیں کہ جو بات بات میں جھگڑا کرتا ہے اور بات بات میں لوگوں کو لڑاتا ہے یہ ایک بہت بری خصلت ہے اسے ہمیں اپنی ذات کو بچانا چاہیے تو آج کے سبق میں یہی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے راز کیا ہاں، چند جگہیں وہ ہیں جہاں راز کو فاش کرنے کی اجازت ہے بتانے کی اجازت ہے مثلا یہ کہ ایک آدمی نے کسی کے خلاف سازش کی پلان بنایا تو آپ سامنے والے کو متنبع کر سکتے ہیں کہ دیکھیے تمہارے خلاف اس طرح کی کوئی سازش ہو رہی ہے تم متنبع رہے کہیں ایسا نہ ہو تمہیں نقصان پہنچ جائے یا ایک وہ انسان ہے کہ جس سے عموماً لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسے انسان کی شرارت سے لوگوں کو متنبع کرنا تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں اس طرح کے راز کو کھولنا بالکل جائز ہے باقی اگر اس طرح کا راز نہیں ہے اور وہ راز ہے تو اس صورت میں خاموخا کسی کے خلاف بھی اگر بات کہی ہو تو اس صورت میں تو حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ جس کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی گیبت لے کر کے آئے کسی کی بات لے کر کے آئے تو سب سے پہلے تو اس کی بات کو سن کر یوں کہو کہ تم نے اس کی برائی کی نمبر دو اس کو یہ کہو کہ تم مجھے بدزن نہ کرو کسی کے بارے میں مجھے بدزن نہ کرو نمبر تین اس کو یوں کہو کہ بھائی میں اس آدمی سے آپ کو بلا کر معاملے کی تحقیق کروں گا آپ کو آنا پڑے گا آپ جو کہہ رہے ہیں تو میں ان کو بھی بلاؤں گا تمہیں بھی بتاؤں گا اور اس کی تحقیق کروں گا نمبر چار اس کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے آج معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ گیبت کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا بلکہ ہماری مجلسوں میں ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک کسی کے خلاف گیبت نہ ہو وہاں تک ہمیں چین نہیں پڑتا تو یہ چند باتیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی اس طرح کی بات لے کر آتا تھا تو آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا ایسا بھی فرمایا دیا کرتے تھے فرمایا بھائی جو تم کہہ رہے ہو غلط ہے وہ اچھے ہیں تاکہ دوسری مرتبہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے ہی نہیں اور پھر اس سے بدتر گنا الزام ہے بہتان ہے جس سے معاشرہ بھرا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی الزام اس کے خلاف کوئی الزام ابھی اس کے اوپر کوئی بات کہہ دی ابھی اس کے اوپر بغیر سوچے سمجھے کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا بلکہ آج بدنام کرنے کا طریقہ ہی اس کو بنا لیا گیا یہی ایک وہ طریقہ رہ گیا کسی کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ نبی کے دشمنوں کا تھا یہ طریقہ انبیاء کے دشمنوں کا تھا موسا کو بدنام کرنے کے لیے کارون نے ایک عورت کو خری کی تھی اور اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے ابو جہل نے کچھ لوگوں کو کھڑے کیے تھے یہ دشمنوں کا طریقہ ہے نبی علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوا کرتے آج ہی ایک بحث گزری بخاری شریف میں چلیے بات سے بات یاد آ گئے وہاں بحث میں یہ آیا نبی انبیاء کا نام رکھنا انبیاء کے نام رکھنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے منع فرماتے تھے کہ انبیاء کے نام نہ رکھو اس لیے کہ انبیاء کے نام کی توہین ہوتی ہے لیکن پھر بعد میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بتائی اور امیر المؤمنین <clears throat> حضرت عمر سے فرمایا کہ حضرت <clears throat> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا تو ابراہیم نبی کا نام ہے معلوم ہوتا ہے نبی کا نام رکھ سکتے یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تو ابراہیم پہلے نبی گزرے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آبا و اسداد میں سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی اپنے آبا و اسداد کا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنی اولاد کا نام رکھ لیں تو جائز ہے شریعت سے اس کا ثبوت مل رہا ہے مثلا دادا کا نام تھا وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا ابا کا نام تھا وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا تو یہ جائز ہے بہرحال جب یہ روایت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے پھر حضرت عمر نے ایک بات اور ارشاد فرمائی بہت پیاری حضرت نے فرمایا جو لوگ نبیوں کے نام کی قدر کر سکتے ہیں خصوصاً محمد کے نام کی قدر کر سکتے ہیں اور جس کا نام محمد ہو اس کو چاہیے کہ صرف نام کا محمد نہ رہے بلکہ اوصاف محمد کو بھی اپنائے بہت بڑی بات حضرت عمر فرما رہے اگلا جملہ سنو حضرت عمر رضی اللہ حافظ ابن حضر نے یہ بحث فت الباری میں نقل کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یوں فرمایا کہ جس کا نام محمد ہے اس نے نبی کے افعال کو اقوال کو آپ کی زندگی کو نہیں اپنایا فرمایا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی اس کو اپنا نام محمد رکھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ تیری وجہ سے میرے نبی کی ذات بدنام ہو جائے گی اور اس کا ایک واقعہ ہوا تھا جو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ایک صاحب کے بیٹے کا نام تھا محمد اس نے کوئی کوئی گنا کر لیا تو باپ نے کہا یا محمد لما فال تحادا یہ محمد تو نے یہ گناہ کیوں کیا حیرت عمر نے جب سنا اس اس جملے کو اور اس بات کو حیرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر میرے نبی کا نام اور اس کی طرف یہ کہ گناہ کی نسبت ہو رہی ہے یہ میرے نبی کے نام کو بدنام کر رہا ہے اس پر حضرت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی بلکہ نبی علیہ السلام کا جملہ حضرت علی نقل فرما رہے روایت ضعیف ہیں لیکن محدثین نے اس کو نقل فرمایا فرمایا جس کا نام محمد ہو وسعو فی مجلس تمہاری مجلس میں اس کو جگہ دو اور اس کو آگے بٹھاؤ ولا تجربو ہو اور اس کو مارو بھی مت اس لیے کہ اس کو نسبت ہے محمد الرسول اللہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ محمد نام کی عظمت کتنی ہے ہمارے وہاں اولن تو بلانے ہی میں ہم نام کی عظمت کو پامال کر دیتے ہیں محمد صحیح ڈھنگ سے بولتے بھی نہیں ہیں حالانکہ یہ اللہ کے نبی کا نام ہے یہودی ہمارے نبی علیہ السلام کو مزمم کہتے تھے محمد نہیں کہتے تھے مزمم محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا اور مزمم کا معنی ہوتا ہے برائی کیا ہوا تو یہودی ہمارے نبی کو مزمم کہا کرتے تھے اگر یہودیوں نے ہمارے نبی کے نام کو بگاڑ دیا تو ہم بھی تو بولنے میں نبی کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کا نام محمد ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی صحیح بنائے اللہ کریں کہ جن کا نام محمد ہیں وہ کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح کرنے والے بنے خیر ضمن تو وفاداری عہد کا پاس و لحاظ رکھنا اور اسی کے ساتھ راز کی حفاظت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے واؤف و بلاحد ان الحد کا فرمایا اگر تم سے عہد لیا گیا کہ دیکھو یہ میرا راز ہے کسی کو نہ کہنا تو تمہیں چاہیے کہ اس کا لحاظ کرو اس کو بیان نہ کرو قیامت میں تم سے اس سے متعلق سوال ہوگا پوچھا جائے گا روایت میں ہے اند اللہ انبی سعید ان رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلتا یوم القیامہ اور رجزی ال المرا و تبزی المین شروع سر رہا رواہ مسلم فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن ان من اشر الناس عند اللہ منزیل یوم القیامہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جس میں مرد نے اپنی بیوی سے رات میں ملاقات کی مجامات کی اور بیوی نے اپنے مرد سے اور اس کے اندر مجامات میں محبت کی باتیں اور اس طرح کا مسئلہ ثم می شروع سر رہا اور پھر صبح میں اپنی بیوی کے اندر کے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے یا بیوی اپنی سہیلیوں کے سامنے لوگوں کے سامنے رات کے مسئلے کو بیان کر رہی ہے اللہ کے نزدیک ایسے اندر کے اپنے مسئلے کو کھولنے والے لوگوں کے سامنے کھولنے والے بدترین قسم کے لوگ ہیں وہ وفاداری کہا رہی جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اندرونی مسائل کو عوام کے بلکہ ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات فرمائی جو اس سے اشارہ مل رہا ہے فرمایا کوئی عورت اپنی سہیلی کو دیکھ کر اس کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے جس بیوی نے اپنی سہیلی کی تعریف اور اس کی رازوں کی باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے کیا وہ عورت اپنا مکان خود توڑ رہی ہے اس لیے کہ شوہر کا ذہن اگر منتقل ہو گیا اس عورت کی طرف اس کی سہیلی کی طرف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے محبت ٹوٹے گی اور اس کا اس کا اس کی توجہ اور اس کا دھیان اس اجنبی عورت کی طرف چلا جائے گا جس کی تعریف کی گئی جس کے اندر کی باتوں کو کھولی گئی اللہ کیا اسی لیے فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اجنبی عورت نے کسی جگہ کھانا کھایا اور وہ کھانا بچا ہوا ہے یا اجنبی مرد نے کھانا کھایا اور وہ کھانا بچا ہوا ہے تھوڑا سا اگر دوسرا کھانا موجود ہو تو اجنبی مرد اجنبی عورت کا اجنبی عورت اجنبی مرد کا وہ تھوڑا سا بچا ہوا کھانا نہ کھائیں بہت ممکن ہے کہ کھاتے ہوئے اگر ذہن اس کی طرف چلا گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا شریعت متحرہ جو ہے ہماری بہت گہری شریعت ہے یہ بہت دیپ لیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی باتیں جو ہے نا وہ اتنی دقیق اور گہری باتیں کہ اگر انسان ان باتوں کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بن جائے گی فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے رازوں کو لوگوں کے سامنے فاش کرتا ہے رات کے مسائل کو کھولتا ہے بدترین انسان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک بزرگ سے متعلق امام غزالی نے لکھا ہے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا غور سے سنے واقعہ بہت مختصر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو لوگوں نے پوچھا کیوں ارادہ کیا فرمایا اس کا عیب بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے کیوں اس کا مطلب میں یہ کہوں کہ اس میں یہ خرابی ہے اس لیے طلاق دے رہا ہوں یہ خرابی ہے اس لیے طلاق دے رہا ہوں فرمایا میری بیوی کے عیب کو کھولنے کی شریعت نے مجھ کو اجازت نہیں دی آج ہمارے وہاں طلاق ہوتی ہے تو ڈھیر ساری فہرست اس کے عیبوں کی بیان کی جاتی ہے مرد اس کے عیبوں کو کھول رہا ہے وہ اس کے عیبوں کو کھول رہی ہے مرد بلا وجہ اس پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی جس کو میں نے فون پہ بات کرتے دیکھا اس لیے میں اور وہ اس پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ یہ یہ جو ہے میں نے ویب سائٹ پر اس کو انٹرنیٹ پر پھلا اور نہ معلوم کیسے کیسے الزام اچھا طلاق دے دی بزرگ نے اب کسی نے پوچھا کہ حضرت اب تو ایپ بیان کرو کیوں طلاق دی تو جواب سنیے اس بزرگ کا فرمایا وہ اجنبیہ ہو گئی میرے لیے اور اجنبی کی برائی کرنا گیبت ہے میں بیان نہیں کروں گا تو نہ طلاق دینے سے پہلے کوئی برائی نہ طلاق دینے کے بعد کوئی برائی آج ہمارے ہمارے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں جہاں طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں میاں بیوی تو ایک دوسرے پر الزام رکھتے ہی ہیں میاں بیوی کے والدین بھی ڈھیر سارے الزام اور الزام کا ایک ایک بہت لمبی چوری فہرست بنا دیتے اور بلا وجہ کی باتیں صرف بدنام کرنے کے لیے تاکہ اور زیادہ نفرتیں پیدا ہو بلکہ بعض جگہوں پر عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے یا وہ لڑکا کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہ لڑکے والے اس لڑکی کو نکاح کرنے دیتے نہ لڑکی والے اس لڑکے کو اور وہاں جا جا کر بلا وجہ کی برائیاں کرتے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یا علم و خائن دنیا میں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تو جانتا ہی وہ رب کریم ہے وہ ان مسائل کو بہت جانتا ہے تو بھائی ہمیں چاہیے کہ جو راز ہو اس کو راز ہی رکھنا چاہیے اور راز کو کسی کے بھید کو کھولنا نہیں چاہیے یہ ایک امانت ہوتا ہے راز اور بھید جس نے ہم کو کہا ہے وہ ایک امانت ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ امانت کو امانت کے طور پر رہنے دے پیٹ برا رکھیں بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہضم شکتی نہیں ہوتی ہے ان کا ہاضمہ اتنا خراب ہوتا ہے اتنا خراب ہوتا ہے کہ رات تک میں اگر کسی کے سامنے نہ بولیں تو کم سے کم دیوار کے سامنے بول کر کے ضرور سوئیں گے یہ یہ بہت غلط طریقے ہے راز راز ہوتا ہے اور اور ہمارے اپنے پیتوں کو برا رکھ کر ہر بات کو پی جانا چاہیے اس لیے کہ بھیدوں کو کھولنے سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں رازوں کو کھولنے سے اختلاف بھی ہوتے ہیں رازوں کو کھولنے سے مکان بھی ٹوٹتے ہیں رازوں کو کھولنے سے طلاقیں بھی پڑتی ہے اور رازوں کو کھولنے سے باپ بیٹے کا دشمن اور بیٹا باپ کا دشمن بھی بن جاتا ہے اس لیے راز کو راز رکھا جائے اور رازوں کو کھولنے سے قتل بھی ہو جاتے ہیں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں قتل کے مسائل پیش آ گئے روایت نقل فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ ہینا تیم تو بن تحفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکی تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فعرست تو علیہ فقلت فکل تو انشی تا کا عمر بن تمر کا لسا عمری روایت لمبی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت افشا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوہ ہو گئی عدت کے پوری ہونے کے بعد ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی پہلے پیش کی حضرت عمر حضرت عثمان کو تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے امام بخاری نے اس روایت سے اتنے مسئلے نکالے ہیں اتنے مسئلے نکالے اسے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ لڑکے کی صالحیت اگر تم دیکھتے ہو تو اس صورت میں سامنے سے لڑکی کو پیش کرنا جائز ہے دیکھیے حضرت عمر خود ہی پیش کرنے جا رہے ہیں تو عثمان سے کہ آپ نکاح فرما لیجئے اگر آج ہمارا معاشرہ اس طرح سامنے لڑکی کو لے کر جائیں تو کہا کوئی خرابی ہوگی تبھی سامنے سے آیا فرمایا اگر لڑکے میں صالحیت ہے تو باپ لڑکی کو سامنے سے پیش کر سکتا ہے حضرت عثمان کے سامنے لڑکی پیش کی یعنی اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو پیش کیا فرمایا اگر آپ چاہیں انشی تنکاہ تو کر میں نکاح کرا دوں تو حضرت عثمان نے فرمایا سوچوں گا سائن ضرور سوچوں گا دو چار دن کے بعد جواب دے دیا کہ ارادہ نہیں ہے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی فلقی تو ابا بکر صدیق فکل تو انشی تان کا تو کا حفصہ بنت عمر صدیق سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دو اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے بہت دن گزر گئے صدیق ہاں بھی نہیں کہہ رہے نہ بھی نہیں کہہ رہے خاموش ہیں کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ حضرت عمر کے پاس کہ آپ کی بیٹی حفصہ سے میرا نکاح کرا دیجئے نکاح ہو گیا حضرت عمر نے خود نکاح پر آیا اس کے بعد صدیق اکبر ملے فرمایا عمر جب تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے تم کو جواب نہیں دیا تو تمہیں بہت غصہ آیا ہوگا مجھ پر فرمایا ہاں حضرت عمر کہہ رہے ہیں جی مجھے بہت لعلق وجدت علی ہین الیہ علی نرستا علیہ فلم ارجی الیک کشیا فقلت تو نام جب میں نے اپنی بیدی پیش کی اور آپ نے کوئی جواب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے دل میں یوں کہا کہ آپ سے اچھے تو عثمان تھے کم سے کم نہ تو نہ جواب تو دیا مجھے آپ نے تو مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا صدیق وضاحت فرما رہے صدیق اکبر نے فرمایا کہ اصل میں ایک مرتبہ تیری بیٹی کا تذکرہ حضور نے میرے سامنے کیا تھا یہ میں جانتا تھا اب یہ راز ہے یہ راز تھا فرمایا ایک مرتبہ حضرت نے تیری بیٹی کا تذکرہ اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ حضرت کا ارادہ ہے اب اگر میں ہاں کہتا تو نبی کے ارادے پر اپنا ارادہ کرنا ہوتا یہ میں کیسے کرتا اور اگر میں نہ کہتا تو تجھے کارن دینا پڑتا وجہ بیان کرنی پڑتی کہ میں کیوں نہ کہہ رہا ہوں تو نبی کے راز کو کھولنا ہوتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کے راز کو کھولوں اس لیے میں خاموش رہا حضرت عمر نے صدیق اکبر سے معانقہ فرما لیا واقعات صدیق تو صدیق تھی صحابہ فرماتے ہیں اعلمنا صدیق اکبر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم ادادہ نصر اللہ اتری سارے صحابہ خوشی کے مارے ہنس رہے ہیں جم رہے ہیں کیوں مکہ فتح ہوگا برائی تناس جب خلو نبی دین اللہ افواجا لوگ خوب ایمان لائیں گے خوب دوڑیں گے مکہ ہاتھ میں آ جائے گا کابت اللہ ہاتھ میں آئے گا اور صدیق کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ اس بدھے کو کیا ہو گیا مہاد شیخ کیوں رو رہا ہے لیکن جب اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہوئے وفات ہوئی آپ کی تو پتا چلا کہ صدیق سمجھ گئے تھے ادادہ نصر اللہ کے نزول پر کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو نبی کا کام پورا اور جب نبی کا کام پورا تو نبی دنیا سے روانہ ہو جائیں گے موت کی خبر دی جا رہی ہے یہ فراست صدیق تھی یہاں امام بخاری نے ایک مسئلہ اور اس روایت سے نکالا وہ یہ نکالا کہ اگر کسی جگہ پر خطبہ ہو بیٹی کا بیٹے کا اور کسی وجہ سے توڑنے کی نوبت آئے تو فرمایا معاملے کی وضاحت کرو تاکہ کسی کا بیٹا اور بیٹی بدنام نہ ہو دیکھیے صدیق اکبر نے وضاحت کر دی اور یہ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا اس کی بنیاد پر میں نے تمہیں جواب نہیں دیا اگر نبی نہ کرتے نکاح نہ کہہ دیتے تو پھر میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیتا تو حضرت صدی کے اکبر نے نہ بولنے کی وضاحت کر دی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ خطبے کا مسئلہ ہو دیکھو اصول بتا رہا ہوں جو بخاری نے اس سے ثابت کیا کسی جگہ اپنے لڑکی اور لڑکے کا طے ہو گیا اور پھر کسی وجہ سے توڑنے کا مسئلہ آیا تو وضاحت کر دیں تاکہ کسی کا لڑکا اور بیٹی بدنام نہ ہو اس پر میرے حضرت نے ہمیں بخاری شریف کے سبق میں ایک واقعہ سنایا تھا اسی حدیث پر کتاب النکاح میں حضرت شیخ یونس صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا پہلے میرٹھ میں طے ہوا تھا جب حضرت شیخ زکری علیہ رحمہ فارغ ہو کر آئے تو معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میری بیٹی کا نکاح زکریہ سے کرا دو اس لیے کہ زکریہ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے حضرت یا صاحب کا اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ نیچے ہیں میں اس کا سرپرس ہوں چچا ہوں بمنزل باپ کے ہوں اور کسی اجنبی جگہ پر اس کا نکاح ہوا اور صحیح عورت نہ ملی تو یہ کام نہیں کر پائے گا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دوں حضرت میرت تشریف لے گئے جہاں اپنی بیٹی کا طے کیا تھا اور وہاں جا کر یہ کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا خطبہ آپ سے اس لیے توڑ رہا ہوں کہ مجھے اپنے زکریہ سے نکاح کرانا ہے باقی تمہارے بچے کی خرابی کی وجہ سے نہیں تمہارے بچے میں ساری ہے وہ کہنے لگے حضرت ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی ہمارے وہاں رہے لیکن اب آپ جو فرمائے ہمیں منظور ہے وہاں سے مسئلہ توڑ دیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علی رحمہ کے پاس مالیا صاحب تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مولانا عبد القادر صاحب یہ زکریہ ہر جمعرات کو تمہارے پاس آتا ہے اس کو کہہ دیجیے کہ چچا کی بیٹی سے نکاح کر لے تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزاحن فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب اگر زکریا تیار نہ ہو تو تمہارے علیہ صاحب نے فرمایا تھپڑ مار کے نکاح کراؤں گا اس لیے کہ وہ اپنے انجام سے ناواقف ہے میں جانتا ہوں حضرت مولیا صاحب کا جملہ سنو اگلا مولانا نے فرمایا کوئی انارن اگر مل گئی انارن کوئی انارن اگر مل گئی تو یہ کام نہیں کر پائے گا مجھے زکریا کی پیشانی سے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کا کام کریں تو ایسی عورت اس کو ملے جو اس کے لیے معاون ثابت ہو اس کے لیے مددگار ثابت ہو اس کے کام میں تعاون کرنے والی بنے جمعرات کو حضرت شیخ گئے تو القادر صاحب نے فرمایا کہ چچا جان کی یہ تمنا ہے کہ ان کی بیٹی سے تم نکاح کر لو حضرت شیخ تو حضرت شیخ تھے حضرت شیخ نے فرمایا چچا جان میرے ابا ہیں جہاں نکاح کرائیں گے مجھے منظور ہے اس میں حضرت صاحب کی بیٹی سے نکاح ہوا جو بھائی طلحہ کی والدہ ہے یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی بیوی حضرت پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ میرے چچا جان کے اس احسان کو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ اپنی بیٹی سے نکاح کر کے مجھے گھر کے سارے کاموں سے فارغ کر دیا تبھی میں حدیث کا کام کر سکا وفادار بیوی بھی بہت بڑی چیز ہے اگر بیوی کی طرف سے وفاداری نہیں ہے تو انسان دن بھر کام کرتا ہے اور رات بھی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے تو بیوی اگر وفادار ہو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ وفادار بیوی سب کو نصیب فرمائے اور جو ہو چکے اب ان کے لیے تو یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو بنا دے بھائی جو ہو چکے ہیں ان کے لیے تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر بے وفائی ہے تو وفادار بنا دیں لیکن جو نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وفادار عورت اور وفادار بیوی نصیب فرمائے تو اس روایت سے حضرات علماء نے اور خصوصاً امام بخاری نے بہت سارے مسئلوں کو ثابت فرمایا ہے اگلی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں انائشت رضی اللہ تعالیٰ رہا کن ازواد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تمشی ما ماں ہو مشی تو مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن فلم آہ قال مرحبا یا بنتی پوری روایت لمبی ہے میں مختصر اس کو نقل کروں یہ مرض الوفات کا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں اور بیتی فاطمہ آئی اور بیٹی فاطمہ کی چال بین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی فاطمہ ایسے چلتی تھی جیسے حضور چلتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کی نماز پڑھ کے صدیق کے اکبر نکلے اور یہاں بٹھا لیا بخاری شریف میں یہاں بٹھا لیا اور کہنے لگے حسن تم تو نانا کے مشابے ہو ابا کے مشابے نہیں ہو یعنی علی کے مشابے نہیں ہو نانا کے اور علی کھڑے کھڑے ہنس ہیں محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن حسن کا اوپر کا حصہ نبی کے مشابہ تھا اور نصف آدھے سے لے کر نیچے کا حصہ حضرت حسین کا مشابہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن حسین کو دونوں کو ساتھ میں کھڑے کرو تو پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتے تھے تو فاطمہ کی چال جو تھی نا بہرحال اولاد تو اپنے باپ ہی کے اوپر ہوتی ہے نا اولاد جو ہے وہ اپنے باپ ہی کے طور و طریق پر شباہت پر ہوتی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نازت عائشہ فرماتی ہے ایسے چلتی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں فرمایا اسی طرح گھر میں آئی تو اللہ کے حبیب نے سوتے سوتے مرض الوفات میں فرمایا مرحبم بے ابنتی بیتیا آؤ آؤ مبارک ہو آؤ اہلم و سہلم و مرحبا آؤ بیتیا تو ماد لسان یمینی یا شمالی ابا کے پاس آ کر دائیں طرف یا بائیں طرف بیٹھ گئی فکل تو لہو سم مسا رہا بقا شدیدہ پھر حضرت نے یوں اپنے قریب کیا اور اپنے قریب بالکل سر لا کر حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ بہت روئی تھوڑی دیر کے بعد سم جزا سم مسا رہا سانیہ پھر کھینچا اپنے پاس اور کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی فضحکت فقل فکل تو لہا خسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین نسائی بسرار سم مانتے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا بیٹی حضرت نے ہم تمام کو کچھ نہیں کہا تجھے کچھ کہا چپ کے چپ کے تو کہے گی کیا کہا کہا نہیں راز ہے میں نہیں کہوں گی معلوم ہوتا ہے راز چھپانا چاہیے ثابت یہ کرنا ہے کسی کا راز ہو تو اس کو بیان نہ کرو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت کی تدفین کے بعد اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھ رہی ہے کہ اب تو بتاؤ کیا راز تھا وہ کیا بات تھی تو فرمایا پہلی مرتبہ ابا جی نے مجھے چونکہ یہ راز ایسا تھا کہ انتقال کے بعد ظاہر کرنے میں اب کوئی حرض نہیں تھا تو ٹھیک ہے اگر ایسا راز ہو تو کوئی عرض نہیں باقی دائمن اگر چھپانے والا ہو تو ہمیشہ چھپانا چاہیے فرمایا پہلی مرتبہ جب مجھے قریب کیا تو ابا جی نے میرے کان میں یوں کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اس کی علامت یہ ہے کہ ان جبریل کان یعارض آر فی القرآن فیق مرتن اور مرتین و ان وارد الان مرتین فرمایا بیتیا ہر سال رمضان میں جبریل ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے ایک مرتبہ مجھے دو مرتبہ سنایا گویا قرآن کو مضبوط کر دیا میرے جانے کے دن آ چکے اور اللہ نے مجھ کو کہا کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں تو تیرے باپ نے آخرت کو اختیار کر لیا مطلب میں جا رہا ہوں فرما اس پر میں رو پڑی تو ابا جی نے اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا فتق اللہ وسبیری بیتیا یاد رکھنا میرے مرنے کے بعد تقوی والی زندگی گزارنا اور صبر کو دامن سے نہ چھوڑنا بہت بڑی چیز ہے اپنی اولادوں کو دولت کی وسیعتوں اور میراثوں کے مسلوں میں ہم مریں اس کے بجائے تقوا کی وسیعت کر کے جائیں حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا سارے بیٹے کھڑے ہیں اور بیٹے اولیاء اللہ ہے ایک بیٹا اس میں نبی بھی ہے یوسف علیہ السلاۃ وسلام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب یاقوب اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی یہ نہیں کہا کہ میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں دولت کیسے تقسیم کرو گے مکان جائیداد پراپرٹی وغیرہ یہ کچھ نہیں ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میرے بعد کس کی عبادت کرو شرک میں تو نہیں جاؤ گے اچھا کس کو پوچھ رہے وہ سارے بیٹے اولیاء اللہ اور یوسف تو نبی ہیں کبھی نبی سے کبھی شرک کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا پھر بھی پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے فرمایا نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابا جی آپ مطمئن ہو کر تشریف لے جائیں ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے تھے آپ کے آبا و ازداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کرتے تھے ہم انہی کی عبادت کریں گے تو فرمایا بیٹی تقوی کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور صبر کرنا میں رو پڑی تو پھر ابا جی نے مجھے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد یوں کہا کہ بیٹی یا فاطمہ اما ترزین ان انتقونی سیدت و نسائل مؤمنین او سیدت و نسائے ہادہ فرمایا بیٹی کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ساری عورتوں کے سردار بنائیں گے اور پھر آگے فرمایا یہ تو مسلم کی روایت اور بخاری شریف کی روایت میں یوں فرمایا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ کو ملنے والی ہے یعنی تیری موت سب سے پہلے ہوگی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دنیا سے رخصت ہو گئی فرمایا یہ باتیں مجھے کہی تو اس پر میں ہنس پڑی ہنسنا اس پر ہوا کہ چلو ابا جی جا رہے ہیں تو کوئی حرض نہیں میں بہت جلدی اپنے ابا جی سے مل جاؤں گی اس پر میں ہنس پڑی لیکن بہرحال اپنی حیاتی میں تو راز نہیں کھولا یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی معلوم ہو رہا ہے اب کچھ روایتوں میں حضرت عائشہ کی بھی فضیلت آئی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت سرید تو ہمارے وہاں کون بناتا ہے عربوں میں بنتا تھا سرید سرید گوشت کو پکایا جائے اس میں پانی ہو گوشت ہو شوربا ہو اور پھر اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں اور پھر اس کو اچھی طرح پکایا جائیں اس کی کچھ مثال ہمارے مدرسوں میں ملتی ہے کہ بچے مسل کر جو کھاتے ہیں یہ یہ شرید ہی کے ہیں تو یہ ایک لذیذ کھانا ہوتا ہے اللہ کے ابھی فرماتے ہیں جیسے تمام کھانوں میں سرید کو سب سے اونچی فضیلت اور اعلی درجے کا اسی طرح عائشہ کی فضیلت تمام بیویوں پر تمام عورتوں پر ایک طرف روایت میں اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عورتوں پر فضیلت میری خدیجہ کو ہے اور ایک طرف فرماتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہے اصل میں فاطمہ کی فضیلت جزو نبی ہونے کے اعتبار سے نبی کا جز ہے اسی لیے امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ افضل یا عائشہ افضل امام مالک نے فرمایا کہ نبی کے گوشت کا ٹکڑا ہو اس کو میں افضل کیسے نہ کہوں یعنی فاطمہ افضل تو نبی کا جز ہونے کے اعتبار سے فاطمہ افضل اور علم کی علم بردار نبی کا علم دنیا میں پھیلانے والی عورتوں میں سب سے اونچی عورت اگر کوئی ہے تو عائشہ رضی اللہ ہوتا اس اعتبار سے وہ افضل اور حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے جان اور مال کو کھپانے والی وہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے خدیجت القبرہ افضل تو ہر عورت اپنی اپنی جگہ پر افضل ہے آج کے اس سبق سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں راز کو راز رکھنا چاہیے کسی کا راز ہو ہم خاموں کا راز کو کھول کر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے نہ کرائیں فتنے نہ پھیلائیں فساد نہ کرائیں آپس میں نہ لڑائیں بلکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو دبا دینے کی کوشش کریں بلکہ شریعت میں تو یہاں تک بیان کیا گیا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ضرورت پر جائیں تو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے مثلا اب یوں کہو کسی کو کہ بھائی وہ صاحب تو تمہارے لیے دعا کر رہے تھے اور تم ان کے خلاف بول رہے ہیں اور دعا سے مطلب یہ لے لیا اللہ للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ مومنوں کی مغفرت فرما اور مومن عورتوں کی تو مومن مردوں میں وہ بھی تو آئی گیا جھوٹ تو ہوا نہیں تو صلح کرانے کے لیے اگر اس طرح بھی ضرورت پڑ جائیں تو جائز ہیں لیکن صلح کرا دینا چاہیے امت کا مزاج طور کا جو بنا ہوا ہے اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے جہاں تک مسئلہ روزے کی افطاری کا ہے اصل روزے کی افطاری غروب آفتاب پر ہے اذان پر نہیں ہے اذان تو ہم نے متعین کی ہے ہوتا یہ ہے کہ غروب آفتاب جب ہو گیا اور آپ کو یقین ہے کہ غروب آفتاب ہو گیا مثلا سات بج کر پانچ منٹ پر ایک مثال وقت تھا غروب آفتاب کا سارے ٹائم ٹیبل بتا رہے ہیں اور آپ کی مسجد میں احتیاطاً سات دس پر اذان ہو رہی ہے احتیاطاً ویسے تقویم میں احتیاطی ہوتا ہے تقویم میں جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ اگر سات بجے افطار ہوتا ہے تو وہ تقویم والے سات چار لکھتے ہیں چار منت زیادہ تو احتیاط تو ہوتا ہی ہے لیکن اب نہ معلوم اور کتنا احتیاط کہ معذن اور پانچ منٹ چلا دیتا ہے تو اگر آپ کو غروب آفتاب کا یقین ہو چکا ہے تو آپ افطاری کر سکتے ہیں اذان کے ساتھ افطاری کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت نے اذان کو نہیں بنایا ہے شریعت نے تو یہ بتایا ہے کہ غروب شمس کے اوپر آفتاب کے غروب ہونے پر تم افطاری کر سکتے ہو تقاضا یہ ہے کہ آئندہ منگل کو رجب کے باب میں کچھ باتیں کہی جائیں اس لیے کہ کچھ مسائل بھی ایسے رجب میں چلتے ہیں پھر ایک خاص واقعہ عظیم الشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر نامے کا جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا وہ ایک بہت بڑا سفر تو کیا رجب ہی میں ہوا یا اور کسی مہینے میں ہوا پھر کس سن میں ہوا تو تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ اگلے منگل کو درس کے اندر اسی پر کچھ باتیں کہی جائیں زندگی رہی آپ جیئیں میں جیئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ منگل کو اسی پر بات کریں گے اللہ تعالی ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے در شریف پر لیجیے اللہ صلی علی سیدنا ابھی بنا و شفیانہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصور و صدر غذر فرما ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اے اللہ اللہ مجرم ہے پاپی ہے آسی ہے زندگیاں کی زندگیاں کھپی جا رہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے اے اللہ غفلتوں میں زندگیاں گزر رہی ہے بہت غفلتوں میں زندگیاں گزر رہی ہے اے اللہ داڑیاں سفید ہو گئی کمریں تیری ہو گئی لیکن اے اللہ ابھی تک نفس کی شرارتیں نہیں جا رہی اے اللہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ یہ تیرے بندے تیرے نبی کے کلام کی نسبت پر کیسے دورے دورے آ رہے ہیں اللہ میرے یہاں اس کرسی پر اونچے بیٹھنے میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے بولنے میں ہو سکتی ہے لیکن ان سننے والوں کو تو کوئی ریاکاری کا مسئلہ ہی نہیں اے اللہ یہ آگے بیٹھنے کے لیے دورے دورے آتے ہیں صرف اس لیے کہ نبی کا کلام اور نبی سے محبت اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ ہے سب کی مغفرت فرما سب کے درجات بلند فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کے مسئلوں کو حل فرما سب کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ ہماری بہت پریشانیاں ہیں لوگ اپنی اپنی پریشانیاں سناتے رہتے ہیں اے اللہ سارے ہی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی پریشانیوں کو کھولنے والا تو ہی ہے رب کریم جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس دعا ہی کا ایک دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے اللہ ہم دعا کے ذریعے سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں پورے مجمے کی جائز تمناؤں کو پوری فرما حاجتوں کو پورا فرما کاروبار میں برکت دے اللہ نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما ہماری بچیوں کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار اطاعت گزار بنا اللہ ہماری بہنوں کو جو بیچاری دین کی نسبت پر آتی ہے ان کے آنے کو قبول فرما اے اللہ ان کو خوب اے اللہ دین سے مالا مال فرما اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو اور جائز تمناؤں کو پوری فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما اللہ اپنے اپنے وقت پر